ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی نا شکرہ بن جاتا ہے اور اگر ہم اسے کوئی رحمت پہنچائے اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں یقیناً وہ بڑا ہی خوش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی بس شاید کہ آپ اے نبی اس وہی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہونے والا ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا سنیے تو آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں ہر چیز کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے یعنی آپ نے نبی گھڑ لیا ہے تو آپ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ ملا بھی لو اگر تم سچے ہو پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے دکھ درد میں صبر کرنا مغفرت کا باعث ہے سوائے کامل ایمان والوں کے عموماً لوگوں میں جو برائیاں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ راحت کے بعد کی سختی پر مایوس اور محض نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے بدگمانی کر کے آئندہ کے لیے بھلائی کو بھول بیٹھتے ہیں گویا کہ نہ کبھی اس سے پہلے کوئی آرام اٹھایا تھا نہ اس کے بعد کسی راحت کی توقع ہے یہی حال اس کے برخلاف بھی ہے کہ اگر سختی کے بعد آسانی ہو گئی تو کہنے لگتے ہیں کہ بس اب برا وقت ٹل گیا اپنی حالت پر اور اپنے پاس کی چیزوں پر مست و بے فکر ہو جاتے ہیں دوسروں پر دنکی لینے لگتے ہیں اکڑفوں میں پڑ جاتے ہیں اور آگے کی سختی سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں ہاں ایماندار اس بری خصلت سے محفوظ ہوتے ہیں وہ دکھ درد میں سہار و صبر کرتے ہیں راحت و آرام میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرتے ہیں یہ صبر پر مغفرت اور نیکی پر ثواب پاتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری مسلم نیز مسلم احمد سنن ترمیدی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مؤمن کو کوئی سختی کوئی مصیبت کوئی دکھ کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرماتے ہوں یہاں تک کہ کانٹا لگنے پر بھی بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں یوں ہے آپ نے فرمایا مؤمن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہی بہتر ہوتا ہے یہ راحت پا کر شکر کرتا ہے اور بھلائی سمیٹتا ہے اور تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے نیکی پاتا ہے یہ حال مؤمن کے سوا اور کسی کا نہیں ہوتا اسی کا بیان سورہ والعصر میں ہے یعنی عصر کے وقت کی قسم تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کریں اور ایک دوسرے کو دین حق کی اور صبر کی ہدایت کرتے رہیں یہی بیان سورہ معارج کی آیت نمبر انیس میں ہے ان الانسان خلق کہ کفار کی تان و تشنی اور ان کو اللہ تعالیٰ کا چیلنج کافر لوگ جو ان کی زبان پر چڑھتے وہی تان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑتے تو اللہ تعالیٰ اپنے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسلی دیتے ہیں کہ آپ نہ اس کام میں سستی کریں نہ دل تنگ ہوں یہ تو ان کا شیوا ہے کبھی وہ کہتے اگر یہ رسول ہے تو کھانے پینے کا محتاج کیوں ہے بازاروں میں کیوں آتا جاتا ہے اس کی ہم نوائی میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا اسے کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا اس کے کھانے کو کوئی خاص باغ کیوں نہیں بنایا گیا مسلمانوں کو تان دیتے کہ تم تو اس کے پیچھے ہو لیے جس پر جادو کر دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر سات میں یہ مضمون ہے بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ملول خاطر نہ ہو آزردہ دل نہ ہو اپنے کام سے نہ رکیے انہیں حق کی پکار سنانے میں کوتاہی نہ کیجیے دن رات اللہ کی طرف بلاتے رہیے ہمیں معلوم ہے کہ ان کی دکھ دہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں آپ توجہ بھی نہ کیجیے ایسا نہ ہو آپ کوئی بات چھوڑ دیں یا تنگ دل ہو کر بیٹھ جائیں کہ یہ آوازیں کستے ہیں بھپتیاں اڑاتے ہیں اپنے سے پہلے کے رسولوں کو دیکھیے سب جھٹلائے گئے ستائے گئے اور صابر و ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ پہنچی پھر قرآن کا معجزہ بیان فرمایا کہ اس جیسا قرآن لانا تو کہاں اس جیسی دس صورتیں بلکہ ایک صورت بھی ساری دنیا مل کر بنا کر نہیں لا سکتی اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جیسی اللہ کی ذات مثال سے پاک ویسے ہی اللہ کی صفتیں بھی بے مثال ناممکن ہے کہ اللہ کے کلام جیسا مخلوق کا کلام ہو جائے اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا پاک اور منزہ ہے معبود برحق اور رب پالن ہار صرف اللہ ہی ہیں جب تم سے یہ نہیں ہو سکتا اور اب تک نہیں ہو سکا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا تو یقین کر لو کہ تم اس کے بنانے سے عاجز اور بے بس محض ہو اور دراصل یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کا علم اللہ ہی کے حکم احکام اللہ تعالیٰ کا روکنا ٹوکنا اس میں ہے اور ساتھ ہی مان لو کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہے پس آؤ اسلام کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے سابقہ باطل دین کو ترک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ اور جنت کے مستحق بنو بصورت دیگر ایسا نہ کیا تو پھر جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے